نائمہ اور اثر ایک صحرائی نغرستان کے پاس کھڑے تھے صحرا میں جہاں کنواں ہوتا ہے وہیں سبزہ درخت پرندے اور انسان سب آباد ہو جاتے ہیں یہاں بھی یہی صورتحال تھی پانی کا یہ کنواں زندگی کا مرکز تھا اس کنویں پر چرواہوں کا ہجوم اکھٹا تھا وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے اور اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال کر انہیں پلاتے جاتے کچھ دور ہی دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے لیے کھڑی تھیں جانور پیاس سے بل بلا رہے تھے مگر وہ دونوں لڑکیاں انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں وجہ صاف ظاہر تھی نہ وہ مردوں کی طرح طاقتور تھیں نہ ان کی حیا اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ مردوں کے اس ہجوم میں گھس کر اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں مردوں میں اتنی حمایت اور شرافت نہیں تھی کہ وہ لڑکیوں کو پہلے پانی پلانے کی اجازت دے دیتے دیکھا تم نے اصل نے نائمہ سے مخاطب ہو کر کہا ہاں دیکھ رہی ہوں طاقتور ہر دور میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں مگر یہ بھی دیکھ لو کہ ہر دور میں کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اثر نے ایک سمت اشارہ کیا تو نائمہ نے دیکھا کہ صحرا کی سمت سے ایک شخص چلا آ رہا ہے اس کے سر اور داڑھی کے بال خاک آلود اور گرد سے اٹے ہوئے تھے چہرے پر سفر کی مشقت کے تمام آثار ظاہر تھے وہ ہلکا ہلکا لنگڑا کر بھی چل رہا تھا قریب آنے پر نائمہ کو اندازہ ہوا کہ اس کا سبب پاؤں میں پڑنے والے چھالے ہیں یہ موسا علیہ السلام ہیں اثر نے کہا تو نائمہ نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا موسا علیہ السلام کی جس شخصیت کو نائمہ نے کچھ دیر قبل دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اس وقت وہ بہت نوجوان لگ رہے تھے تاہم خدوخال ابھی ویسے ہی تھے نائمہ نے انہیں اس حال میں دیکھ کر کہا یہ اس حال میں کیسے پہنچے یہ تو ابتدائی زندگی میں مصر کے شہزادے تھے ہاں مگر تھوڑا انتظار کرو ان کی کہانی ابھی سناتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھا چلتے ہوئے کنویں کی سمت آئے اور لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے پانی کے پاس پہنچے کنویں پر ایک بہت بڑا ڈول لٹکا ہوا تھا جسے پورا بھر کر باہر نکالنے کے لیے دو تین آدمیوں کو زور لگانا پڑتا تھا سیدنا موسا علیہ السلام کو قریب آتا دیکھ کر یہ لوگ رک گئے حضرت موسا علیہ السلام نے اطمینان کے ساتھ ڈول سنبھالا اور تن تنہا پورا ڈول پانی سے بھر کر باہر نکال لیا پھر ڈول کا پانی انہوں نے اس ہاؤس میں ڈالا جس سے جانور پانی پی رہے تھے کچھ پانی بچا کر اس سے منہ ہاتھ اور پاؤں دھوئے پیٹ بھر کر پانی پیا اور واپس مجمے سے نکل کر باہر آ گئے یہ لوگ انہیں قدر حیرت سے دیکھ رہے تھے اول تو انہوں نے جس طرح تن تنہا پانی کا ڈول بھرا تو وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی پھر منہ ہاتھ دھونے کے بعد ان کی باوقار شخصیت نکھر کر سامنے آ گئی تھی لباس ان کا ویسے ہی مصری تھا جو اس زمانے کی سپر پاور تھے ان سب چیزوں کی بنا پر لوگوں پر ان کا روپ بیٹھ گیا حضرت موسا علیہ السلام مجمے سے نکلے تو انہوں نے ان دو لڑکیوں اور ان کے جانوروں کو دیکھا جو پیاس سے بل بلا رہے تھے وہ سیدھا ان کی طرف گئے اور جا کر ان سے دریافت کیا آپ لوگ ان معصوم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ان میں سے ایک لڑکی نے جو دوسری سے ذرا بڑی تھی افسردگی کے ساتھ کہا جب تک یہ چرواہے نہ چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں حضرت موسا علیہ السلام نے چرواہوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا تو اس دفعہ چھوٹی والی لڑکی نے جواب دیا ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے اس نے رحم طلب نظروں سے حضرت موسا علیہ السلام کو دیکھا وہ نگاہوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جیسا کوئی بھائی ہوتا تو ہمیں یہاں نہیں کھڑے ہونا پڑتا حضرت موسا علیہ السلام نے اس کی بات سن کر خاموشی سے ان کے جانور ساتھ لیے اور کنویں کی طرف چلے انہیں دیکھ کر سارے چرواہے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے اطمینان کے ساتھ جانوروں کو پانی پلایا اور واپس لا کر لڑکیوں کے حوالے کر دیا لڑکیاں خوشی خوشی گھر لوٹ گئیں جبکہ حضرت موسا علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے نائما نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہے تھے نائما نے اثر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں پھر وہ ہنستے ہوئے ایک سمت اشارہ کر کے بولا آقا نے بندے کی دعا کتنی جلدی سن لی دیکھو وہ ساری بھلائیوں کا مجموعہ سفورا ان کے پاس خود چلتی ہوئی آ رہی ہے نائما نے دیکھا کہ ان لڑکیوں میں سے بڑی والی جھجکتی ہوئی باحیا انداز میں ان کی سمت چلی آ رہی ہے نائمہ کو اثر کی بات سے معلوم ہو گیا کہ اس لڑکی کا نام سفورا ہے تاہم وہ اس کی بات کی وضاحت چاہتی تھی اس لیے اس نے سوال کیا یہ سفورا ساری بھلائیوں کا مجموعہ کیسے ہو گئی کھانا پینا رہنے کی جگہ اور محبت کرنے والی بیوی اللہ تعالیٰ یہ ساری بنیادی نعمتیں سفورا کی شکل میں موسا علیہ السلام کو دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو کیا ان کی شادی ہو جائے گی نائما نے بڑی دلچسپی سے پوچھا اس کی نسوانی حص بیدار ہو چکی تھی اور اسے اب سفورا کی جگہ حضرت موسا علیہ السلام کی دلہن نظر آ رہی تھی ہاں یہ باحیا اور شرمیلی لڑکی اپنے زمانے کے جلیل القدر رسول اور اپنی امت کے سردار کی بیوی بنے گی سفورا حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آ کر ٹھہر گئیں ان کے قدموں کی آہٹ سے حضرت موسا نے بھی آنکھیں کھول دی تھی سفورہ کو دیکھ کر انہوں نے نظریں چکا لیں سفورہ نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا وہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دے دیں حضرت موسا علیہ السلام نے ایک لمحے کو سوچا وہ چاہتے تو ان لڑکیوں سے اسی وقت مدد کی درخواست کر سکتے تھے جب انہوں نے ان کی مدد کی تھی اور یقیناً وہ ان کی مدد کرتی لیکن ان کی شرافت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ احسان کر کے بدلہ مانگے انہوں نے انسانوں کے بجائے ان کے رب سے مانگا تھا مگر اب ان پر یہ بات اچھی طرح واضح تھی کہ اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس وقت اسے منع کرنا نا شکری ہوگی چنانچہ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ دونوں وہاں سے چلے گئے نائمہ وہاں اثر کے ساتھ کھڑی رہ گئی اس نے اثر سے پوچھا حضرت موسا علیہ السلام یہاں اس حال میں کیسے پہنچے یہ تو تم جانتی ہو کہ جب حضرت موسا پیدا ہوئے تو اس زمانے کے فرون نے حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا جائے جب حضرت موسا پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان تھیں مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی جس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں دریائے نیل میں بہا دیا اللہ کی قدرت سے یہ ٹوکری فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ تک جا پہنچی انہوں نے انہیں دریا سے نکال کر اپنا بیٹا بنا لیا یہ تو اللہ نے عجیب طریقے سے ان کی زندگی بچائی نائمہ نے حیرت سے کہا ان کی زندگی نہیں بچائی بلکہ ان کو ان کی والدہ کے پاس بھی لوٹا دیا وہ کیسے وہ ایسے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا حضرت موسا کی بڑی بہن جو ٹوکری کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آئی تھیں اور جانتی تھیں کہ ان کا بھائی ملکہ کے پاس ہے انہوں نے محل والوں کو اپنی والدہ کے بارے میں بتایا چنانچہ جب موسا کو ان کی ماں کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اطمینان سے دودھ پی لیا اس پر ملکہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو رضاعت کے لیے ان کی والدہ ہی کے حوالے کر دیا پھر انہوں نے مصر کیوں چھوڑا نائمہ نے دریافت کیا تو اثر نے اس واقعے کی تفسیر بھی بیان کرنا شروع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیک وقت ایک مصری شہزادے بھی تھے اور اپنی ماں کے تعلق کے حوالے سے بنی اسرائیل کے بھی ایک فرق تھے اس لیے وہ بنی اسرائیل کی مدد کرتے رہتے تھے ان کے جوان ہونے کے بعد ایک دفعہ ایک یہودی کا مقامی مصری سے جھگڑا ہو گیا وہ مصری اسے پیٹنے لگا اسی اسنا میں حضرت موسا وہاں سے گزرے اس یہودی نے حضرت موسا علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا حضرت موسا علیہ السلام اسے بچانے آگے بڑھے تو مصری نے ان پر حملہ کر دیا حضرت موسا علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا اچھا تو اس لیے مصری ان کے دشمن ہو گئے نائمہ نے کہا ہاں مگر اس روز یہ بات چھپی رہ گئی کہ یہ قتل کس نے کیا دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی اگلے دن وہ اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ وہی یہودی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس نے پھر انہیں مدد کے لیے پکارا اس دفعہ حضرت موسا پر واضح تھا کہ یہ خود ہی شریر شخص ہے جو ہر روز کسی نہ کسی سے لڑتا ہے مگر چونکہ وہ پٹ رہا تھا اس لیے وہ یہ کہہ کر اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے کہ تو بڑا گمراہ شخص ہے یہ سن کر وہ سمجھا کہ آج مجھے ایک مکہ پڑے گا اور میرا بھی کام تمام ہو جائے گا تھا تو وہ شریر ہی اس لیے چلا کر بولا کہ موسا جیسے تم نے کل ایک مصری کو مارا تھا آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو چنانچہ قتل کا راز فاش ہو گیا اور دربار مصر میں ان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا محل میں ان کے ہمدردوں نے انہیں ان سازشوں کی اطلاع دی اور فوراً مصر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا جس کے بعد وہ تنے تنہا سہرائے سینا عبور کرتے ہوئے مدین آ پہنچے اب میں سمجھی اتنا لمبا سفر انہوں نے اکیلے کیوں طے کیا تھا ہاں اور نائمہ اب یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے سالے بندوں کو کبھی تنہا و بے آسرا نہیں چھوڑتے تم نے حضرت موسا کی سیرت کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اجنبی لڑکیوں کی مدد کی مگر ان لڑکیوں سے نہ بے تکلف ہونے کی کوشش کی نہ مدد مانگی حالانکہ خود بہت سخت ضرورت مند تھے اسی انسانی ہمدردی کے اصول پر انہوں نے اس یہودی کی جان بچائی تھی جس نے ان کا راز فاش کر کے انہیں اتنی مشکل میں ڈال دیا مگر اس سے کوئی بدلہ لینے کے بجائے وہ ملک چھوڑ کر صحرا پار آ گئے کیسی عظیم سیرت ہے نائما اسی سیرت و کردار کے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا کا یہ پورا نظام بنایا ہے انہوں نے انسانوں کو اختیار و ارادہ دے کر پیدا کیا پھر خود پردہ غیب میں مستور ہو گئے اب ایک طرف انسانی مفادات اور خواہشات ہیں اور دوسری طرف انسان کی فطرت اور ضمیر کی رہنمائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چرواہوں کی طرح شرافت اور حمیت سے محروم ہوتے ہیں کچھ فرعون اور اس کے ہواریوں کی طرح ظلم کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں مگر کچھ سفورہ کی طرح حیا اور صبر پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں اور کچھ موسا علیہ السلام کی طرح بدترین حالات میں بھی اعلیٰ ترین انسانی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں جنہیں وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اپنے پڑوس میں جگہ دیں گے جبکہ ظالموں کو جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جائے گا مگر اس خدائی کے نتیجے میں زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے مگر اس کے بغیر بہترین لوگوں کو نہیں چنا جا سکتا اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کر دیتے تو ہر جہنمی سخت احتجاج کرتا کہ اسے نہ حق سزا دی جا رہی ہے مگر اب جب قیامت قائم ہوگی تو ہر جنتی اور ہر جہنمی میرٹ پر اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے مگر اثر اللہ کا یہ منصوبہ تو اکثر انسانوں کے علم میں نہیں ہے دیکھو یہ منصوبہ لوگوں کے علم میں آ جائے تو اچھی بات ہے معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے مگر نہ آئے تو عملاً اس سے انسانوں کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے انسانوں کا عمل خیر و شر اور سزا و جزا کے ان تصورات پر مبنی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہیں اثر ایک لمحے کو رکا اور بولا یہ بات بہت اہم ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی رہنمائی کے ساتھ پیدا کیا ہے انسان خیر و شر اور اچھے برے سے خوب آگاہ ہیں مثلا ہر شخص جانتا ہے کہ سچ اچھی اور جھوٹ بری بات ہے دوسروں کی جان و مال آبرو محترم ہے اسی طرح انسان جانتے ہیں کہ اچھے برے پر سزا و جزا ہونی چاہیے اسی اصول پر انہوں نے جرم و سزا عدالت قانون اور انعام و اکرام کا پورا سلسلہ بنا رکھا ہے انسان اپنا پورا نظام اسی اصول پر چلاتے ہیں ٹھیک اسی اصول پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی سزا و جزا برپا کر دیں گے بات تو بالکل صحیح ہے دراصل مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ تمام لوگوں تک پیغمبروں کی ہدایت پہنچنا ضروری ہے نہیں یہ بالکل ضروری نہیں لیکن پیغمبروں اور دیگر ذرائع سے ہدایت بھیج کر اللہ تعالیٰ اضافی طور پر انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو لوگ اس رہنمائی کی قدر کرتے ہیں ان کا عمل بہتر اور جزا زیادہ ہو جاتی ہے اور جو اس رہنمائی کو ٹھکرا دیتے ہیں ان کا دل مزید سخت کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر اصل نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور بولا اب آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ سچائی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور ہر قیمت دے کر اس پر جم جاتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہر نشانی دیکھنے کے بعد بھی گمراہی پر قائم رہتے ہیں ہر طرف جشن کا سما تھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد میدان میں جمع تھی صبح کا وقت تھا اور سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا مگر اس کی حدت ابھی اتنی نہ بڑی تھی کہ میدان میں جمع لوگوں پر گراں گزرتی میدان کے ایک کونے میں فرعون کا دربار سجا تھا جس کے عقب میں دریائے نیل رواں دواں تھا فرون کے درباری اور لشکری اپنی جگہ پر موجود تھے جبکہ ارد گرد بڑی تعداد میں مقامی مصری یعنی خطیوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی میدان کی دوسری طرف بنی اسرائیل موجود تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی مگر صدیوں کی غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے ان لوگوں کی حالت بہت خستہ نظر آتی تھی اثر کے ساتھ کھڑی ہوئی نائمہ خاموشی سے پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی یک بیک بنی اسرائیل کے گروہ میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی ایک طرف سے لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے دو افراد سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک ہستی کو پہچاننے میں نائمہ کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سیدنا موسا علیہ السلام تھے انہوں نے دہنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا جبکہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی شخصیت کا تعارف اثر نے خود ہی کرا دیا حضرت موسا علیہ السلام کے برابر میں موجود شخصیت حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو رسالت کے منصب پر فائز کیا تو انہوں نے حضرت ہارون کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست کی چنانچہ ان کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ان کو رسول کب بنایا گیا نائما نے سوال کیا حضرت موسا علیہ السلام دس سال مدین میں رہے پھر اپنی بیگم سفورا کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے کہ راستے میں پڑنے والے کوہ تور کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطبت کا شرف بخشا اور پیغمبری عطا فرمائی پھر کیا ہوا ان دونوں نے فرون کے دربار میں جا کر اسے اللہ کا پیغام پہنچایا مگر بھلا وہ کہاں ان کی بات سننے والا تھا جس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام نے اس بات کے ثبوت میں کہ وہ ایک سچے پیغمبر ہیں اپنے وہ معجزات دکھائے جو بطور نشانی انہیں عطا ہوئے تھے اصا کا سانپ بن جانے والا معجزہ ہاں ایک اصا کا سانپ بن جانے والا معجزہ اور دوسرا ہاتھ کا بالکل روشن ہو جانا فرون ان معجزات کو دیکھ کر ڈر تو گیا مگر ان کی سچائی تسلیم نہیں کی بلکہ یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ایک جادو ہے اور ایسا جادو تو اس کے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے جادوگر بآسانی دکھا سکتے ہیں چنانچہ اس نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ آج کے دن یعنی جب مصریوں کے جشن کا دن ہوتا ہے وہ ملک بھر سے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرے گا ابھی اثر کی بات ختمی ہوئی تھی کہ قبطیوں میں شور مچ گیا دریائے نیل کی طرف سے فرون اپنے محل سے نمودار ہوا اور اپنے محافظوں کے جلوس میں چلتا ہوا لاؤ لشکر سمیت دربار کی طرف بڑھنے لگا فرون چہرے ہی سے ایک ظالم اور صفاق شخص لگتا تھا جس کی گردن تنی ہوئی تھی اور نگاہوں میں رونق تھی وہ بڑی شان سے چلتا ہوا ایک بلند جگہ پر نصب تخت شاہی پر جا کر بیٹھ گیا اپنی کے بعد اس نے اشارہ کیا ملک بھر سے آئے ہوئے نمائندہ جادوگروں کا ایک گروہ اس کے سامنے پیش ہوا فرون نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم جانتے ہو کہ ہماری قوم کتنی عظیم ہے ہم کتنی قوت اور طاقت کے لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں ان کی زندگی اور موت ہمارے ہاتھوں میں ہے مگر اب ان کے درمیان ایک شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے جادو کا ہتھیار سیکھا ہے مگر جس طرح یہ لوگ ہم سے قوت و طاقت میں نہیں جیت سکتے اسی طرح جادو کی عظیم قوت میں بھی ہم ان کو شکست دینا چاہتے ہیں کیا تم ہمارے لیے یہ کام کرو گے جادوگروں میں ایک شخص آگے بڑھا اور اپنے گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کیا کیوں نہیں اے عظیم فرعون یہ کل کا بچہ ہمارے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے اسے ہرانا تو کوئی بات ہی نہیں مگر اس فتح کے بعد ہمارے لیے کیا انعام ہوگا جادوگر کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس کی زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی کہ اس موقع پر جب فتح فیرون کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام کا وعدہ لے لے فرون نے جادوگر کی بات سن کر بڑی خوشی کے عالم میں کہا ہم تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے شاہی دربار کی عزت خزانے اور دولت اور قوم کی بہترین عورتیں تمہیں عطا کی جائیں گی یہ سن کر جادوگروں میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی جبکہ فتح کا ذکر سن کر قبطیوں کے ہجوم میں جوش و خروش پیدا ہو گیا فرعون کی عظمت کے نعرے بلند ہونے لگے دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی جگہ سہ میں کھڑے ہوئے تھے نعمہ سمجھ رہی تھی کہ اب مقابلہ شروع ہوگا مگر وہاں ایک دوسرا تماشا شروع ہو گیا فرعون نے جادوگروں کو اپنے قریب بٹھانے کا حکم دیا اس نے انہیں اپنے متوقع انعامات کی ایک جھلک دکھانے کے لیے ایک اور انتظام کر رکھا تھا اس کے اشارے پر جادوگروں کے سامنے مصر کی حسین ترین رقاصاؤں کا ایک گروہ اترا اور میدان میں بلند ہوتی دھنوں پر رقص کرنا شروع کر دیا یہ رقاصائیں اپنے فن کی میراج پر پہنچی ہوئی تھیں ان کے وجود میں بجلی بھری ہوئی تھی اور ان کے رقص میں ہیجان تھا موسیقی کے دوش پر ان کا بدن کبھی کسی لچکتی ڈالی کی طرح جھکتا اور کبھی کسی ساز کے کسے ہوئے تاروں کی طرح تن جاتا ان کے ہاتھ اور پیر سر اور دھڑ اس خوبصورتی اور ہمواری سے ساز کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ سازندے ان کے وجود کی حرکات کو ساز و آواز کے آہنگ میں ڈھال رہے ہیں ان حسین اور نو عمر رقاصاؤں نے ایش و عشرت کے دلدادہ اہل دربار اور ارد گرد موجود لوگوں کو سحر زدہ کر دیا تھا نائمہ کو اس رقص سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بیزاری میں اثر سے بولی سمجھ میں نہیں آتا کہ فرون نے یہ جادوگروں کے مقابلے کی کیوں اٹھانی کیا یہ حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف کوئی براہ راست اقدام نہیں اٹھا سکتا تھا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ حضرت موسا علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسا کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کے قتل کا حکم تھا لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اس نے ان کو بچا لیا اور ان کی پرورش محل شاہی میں شہزادوں کی طرح کروائی شاہی گھرانے سے اس تعلق کی بنا پر قبطی قوم کے سب لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی بہادر اعلی سیرت کے بے مسل انسان ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے چنانچہ فرعون یہ چاہتا ہے کہ ان کو شکست دے کر ان کی اخلاقی حیثیت ختم کر دے اور پھر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے وگرنا ایک طرف بنی اسرائیل کی بغاوت کا اندیشہ ہے اور دوسری طرف دربار اور محل میں حضرت موسا علیہ السلام کے پسند کرنے والوں کا بڑا حلقہ موجود ہے جو بلا وجہ ان کے خلاف اٹھائے گئے کسی بھی قدم کی مخالفت کرے گا لیکن فرعون کو اقدام سے روک دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی نصرت ہے جو ان کے ساتھ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اس کے دل میں ان کا خوف بیٹھ جاتا ہے اثر کی بات سنتے ہوئے نائمہ نے فرون کی سمت دیکھا اس کے سامنے وہی رقاصائیں دل برانہ رقص کر رہی تھیں رقص اختتامی مراحل میں تھا اور تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا رقاصاؤں کا سہر بڑھتا جا رہا تھا انہوں نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا وہ تیزی سے گھومتی ہوئی بادشاہ کے سامنے پہنچی پھر یکلقت ان کے قدم ٹھہر گئے موسیقی کی آواز تھم گئی ہر طرف خاموشی چھا گئی رقاصاؤں نے سر جھکا کر بادشاہ کو سلامی دی اس کے ساتھ اہل دربار نے داد و تحسین کی سدائے مسلسل بلند کرنا شروع کر دی نائمان نے اس رقص پر اپنا تبصرہ ایک دوسرے ہی انداز میں کیا علم نفسیات پر اپنے عبور کا اظہار کرتے ہوئے وہ اثر سے بولی یہ حکمران کلاس کتنی چالاک ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں ہر دور میں یہی ہوا ہے عوام کو اصل حقائق سے غافل کرنے اور خواص کو خوش کرنے کے لیے یہی نسوانی ادائیں رقص و سرور اور عورت فروشی ایک بہت بڑا ذریعہ بنی ہے یہی تمہارے زمانے میں ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچ ہی نہیں پاتے سچ کہا تم نے نائما اثر کی تائید کرتے ہوئے بولی کاش ہمارے پاس بھی کوئی اصائے موسوی ہو جو اس مادی زہر کا توڑ کر سکے اثر نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تمہارے پاس سب سے بڑا اصا ہے زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ یہی موسا علیہ السلام تمہیں اس اصا سے بھی واقف کرا دیں گے اب ان کے وہ الفاظ غور سے سننا جو وہ جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے مقابلہ شروع ہونے والا تھا ایک طرف جادوگر کھڑے تھے اور دوسری طرف حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں اور لاٹیاں تھیں اسی اسنا میں حضرت موسا علیہ السلام آگے بڑھے اور بولے تم نے فرون کی قربت کا ذکر سن لیا اب میں تمہیں خدا رحمان کی قربت کی طرف بلاتا ہوں میں تمہیں ایک اللہ خدائے زلجلال کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں وہی آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی ہر چیز کا مالک ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں جنت کی بادشاہی میں جگہ دے گا ہر وہ چیز جس کا وعدہ فرون کر رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں خدا کی جنت میں ملے گا ان نعمتوں میں تم ہمیشہ جیو گے اور موت کا کوئی اندیشہ تمہیں کبھی لاحق نہ ہوگا اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو گے تو یاد رکھو جہنم کے عذاب سے تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں نائما نے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل میں اترتے چلے گئے اسے احساس ہو گیا کہ آخرت کو یقین ہی وہ اصح ہے جو مادیت کے ہر سانپ کے زہر سے انسان کو بچا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس گفتگو نے نائمہ کے دل پر اثر ڈالا تھا اس میں اتنی تاثیر تھی کہ وہاں موجود ہر شخص نے ان کی بات دل میں اترتی محسوس کی جادوگروں کا حوصلہ پست ہو گیا ان میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں کچھ کہنے لگے کہ ہمیں موسا کی بات مان لینی چاہیے بعض کی رائے یہ تھی کہ انہیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موسا سچا ہے تو ہم کبھی نہیں جیت سکتے درباری قریب بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہیں اندیشہ ہو گیا کہ یہ جادوگر مقابلے سے دس بردار نہ ہو جائیں انہی درباریوں نے جادوگروں کو جمع کیا تھا چنانچہ وہ جادوگروں سے بولے یہ پیغمبر نہیں جادوگر ہے اپنے جادو کے زور پر تمہیں نکال کر مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ تمہارے طریقوں کو ختم کر کے نئی تہذیب و ثقافت قائم کرنا چاہتا ہے تمہیں فرعون کی قربت اور انعام کا ایسا موقع پھر نہیں مل سکتا جو آج جیت گیا وہی زندگی بھر کے لیے پالا مار گیا خوف اور لالچ تعصب اور مفاد کا جو چال سیاستدان ہمیشہ بنتے آئے ہیں وہی اس وقت ان درباریوں نے استعمال کیا جادوگر اس چال میں آ گئے انہوں نے مقابلے کے لیے کمر کس لی اور پورے اعتماد سے صف بستہ ہو کر بولے اے موسا یہ باتیں چھوڑو اصل بات کی طرف آؤ یہ بتاؤ کہ پہلے ہم اپنی لاٹھی پھینکیں یا پہل تم کرو گے جواب آیا تم ہی پہل کرو جادوگروں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا پھر ایک بلند نعرہ لگایا فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہوں گے یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دی اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر نائما تھک سے رہ گئی اس نے زندگی میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا لاٹیاں اور رسیاں زمین پر گری اور لمحہ بھر میں سانپوں اور ازدہوں میں بدل گئی پھر رینگتی ہوئی تیزی سے حضرت موسا علیہ السلام کی سم بڑھنے لگی ایک تو سانپ پھر وہ بھی اتنے سارے نائما پر خوف داری ہو گیا اور اس نے اثر کا بازو زور سے پکڑ لیا نائما نے اثر کے چہرے پر نظر ڈالی وہ اطمینان سے کھڑا ہوا تھا پھر نائما نے حضرت موسا علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا اس پر تشویش کے سائے نظر آ رہے تھے صاف ظاہر تھا کہ جو معجزہ حضرت موسا علیہ السلام نے دکھایا تھا اس کا جواب آ چکا تھا ثابت ہو چکا تھا کہ اگر حضرت موسا لاٹھی کو سانپ میں بدل سکتے ہیں تو یہی کام جادوگر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا دونوں طرف جادوگر ہی تھے یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی سمجھی اور حضرت موسا علیہ السلام پر بھی واضح ہو چکی تھی کہ معاملہ کیا بن چکا ہے ہر طرف شور مچ گیا کپتی زور زور سے نعرے لگانے لگے درباری اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے جبکہ فرون پورے اعتماد کے ساتھ فاتحانہ انداز سے مسکرا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اب حضرت موسا علیہ السلام اپنے اصا کو سانپ بنا ڈالیں تب بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا فرون نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا بنی اسرائیل کے مجمع پر سکوت تاری تھا انہیں بھی صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا البتہ یہ دیکھ کر نائمہ کو حیرت ہوئی کہ قطیوں کے برعکس جادوگر خوش نہیں ہو رہے تھے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے سانپوں کو دیکھ رہے تھے جو رفتہ رفتہ حضرت موسا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا مجمع خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا تھا تاہم حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے جب سانپ ان کے بالکل نزدیک پہنچے تو حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہوئے کہا اے جادوگروں تمہارا کام صرف جادو تھا یہ لاٹھی اللہ کا معجزہ ہے یہ تمہارے جادو کو ملیا میٹ کر دے گا یک بیک نائمہ نے دیکھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کی لاٹھی جو بمشکل ڈیڑھ میٹر کی ہوگی کئی گز لمبے اور انتہائی خوفناک ازدہے میں تبدیل ہو چکی ہے یہ ازدہ جسامت میں جتنا بڑا تھا حرکت میں اتنا ہی تیز رفتار تھا یہ بجلی کی طرح آگے بڑھا اور سامنے سے آنے والے سانپوں کو تیزی سے نگلنے لگا ایک ایک کر کے اس استحے نے سارے جھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر ڈالا جادوگروں کے سانپ ختم ہو گئے اور ان کی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پڑی رہ گئیں بنی اسرائیل کے چہرے پر خوشیاں رقصہ ہو گئیں جبکہ قبطیوں درباریوں اور فرون کا چہرہ تاریخ ہو گیا ایسی بھرپور شکست کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا جادوگر تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے وہ اپنے فن کے ماہر تھے اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں میں نہیں بدلا تھا بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر سحر کیا تھا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت جو سانپ ان کے سامنے موجود ہے وہ حقیقت میں لاٹھی سے سانپ بن چکا ہے وہ بلند آواز سے پکارے ہم رب العالمین پر موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کے اعتراف میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے پھر ان کے لیے جادوگروں کی شکست کوئی کم نہیں تھی کہ اب یہ جادوگر ایمان بھی لے آئے وہ غصے سے پاگل ہو کر کھڑا ہو گیا اور بولا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے لیکن وہ تھا ایک پکا اور شاطر سیاست دان اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلی بات جو اس نے کہی وہ کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے اپنی رسوائی کا سارا ملبہ ان جادوگروں پر گراتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل بات کیا ہے یہ موسا تمہارا سردار ہے اسی نے تم سب کو جادو سکھایا ہے اور آج کے دن کے لیے تم نے یہ ملی بھگت کر لی کہ تم موسا کے سامنے ہار جاؤ گے اس طرح تم موسا کو سچا ثابت کر دو گے پھر وہ درباریوں اور اپنے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ان سب کا اصل منصوبہ یہی ہے کہ اس ساز باز سے یہ اقتدار پر قبضہ کر لیں اور اس شہر کے اصل باشندوں کو نکال کر خود حکمران بن جائیں درباریوں نے زور شور سے کی تائید کی وہ بولتا رہا مگر اب تم جان لوگے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دوں گا پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے مگر وہ جادوگر جو تھوڑی دیر قبل فرون کے قرب کے خواہش مند اور اس کے اقبال کی قسمیں کھا رہے تھے صاحب ایمان ہو چکے تھے ایمان بھی اس سطح کا جس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا وہ بڑے حوصلے سے بولے اے فرون جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس آقا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے تجھے جو کرنا ہے کر لے تیرے ہاتھ میں تو بس دنیا ہی کی زندگی ہے ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہمارے گنا بخش دے اور موسا کے مقابلے کے اس جرم کو معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے تو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو مار دے کوئی حرج نہیں ہم مر کر اللہ کے حضوری پہنچیں گے ہم قبطی قوم کے وہ پہلے لوگ ہونے کا احساس ضرور حاصل کریں گے جو موسا کے رب پر اعلانیہ ایمان لائے ہیں اب ہم اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہیں فرون کے اشارے پر سپاہی آگے بڑھے اور ان اہل ایمان کو گرفتار کر لیا اثر نے نائما کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھنے لگا جگہ وہی تھی وہی میدان وہی دریائے نیل کا بہتا ہوا پانی دریا کے ساتھ دور تک کھڑی فصلیں آج ہر چیز وہی تھی صرف میدان خالی تھا اس میدان کے وسط میں وقفے وقفے سے کھجور کے تنے زمین پر گڑے ہوئے تھے ان تنوں پر خدا کے ان سالے بندوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں جو ایک دن قبل تک جادوگر تھے مگر اب شہادت کی موت پا کر خدا کے محبوب ہو چکے تھے جنہوں نے جان دینا گوارا کیا مگر حق کو نہیں چھوڑا نائمہ نے یہ منظر دیکھا اور لرس اٹھی ان تمام لاشوں کے کے دائیں طرف طرف ہاتھ کاٹے گئے تھے اور بائیں سے پاؤں کاٹ دیے گئے تھے یہ بات اسے اثر بتا چکا تھا کہ ان کے یہ اعضا زندہ حالت میں کاٹے گئے پھر ان کے باقی ماندہ دھڑ کو بڑی بڑی کیلوں سے کھجور کے تنوں میں ٹھونک کر ان تنوں کو زمین پر گاڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا گیا کیلیں ٹھوکنے کا یہ عمل بھی زندہ حالت میں کیا گیا تھا نائمہ اس سفر میں موت کی بہت سی اقسام دیکھ چکی تھی مگر اتنی اذیت ناک موت پہلی دفعہ دیکھی تھی وہ بھی صرف اس جرم میں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے نائمہ وہیں زمین پر بے دم ہو کر بیٹھ گئی کل تک یہ لوگ اس کے سامنے زندہ کھڑے تھے اور آج اس نے دل میں سوچا اس میں کوئی سوال پوچھنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا تھا اثر اس کی حالت سمجھ رہا تھا وہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو تم سوچ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں نہیں بچایا نہیں تم مجھے یہاں لانے سے قبل حضرت موسا اور حضرت خضر کے واقعے میں سب کچھ سمجھا چکے ہو اب میں جان چکی ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہت حکمت ہوتی ہے اس کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے تم مجھے یہ بھی سمجھا چکے ہو کہ فرون جیسے ظالموں کا انجام جہنم ہے اور ان بے گناہوں کا بدلہ جنت ہے جنہیں صرف ایمان لانے کے جرم میں سولی دی گئی مگر بات یہ ہے کہ جنت مستقبل کا ایک واقعہ ہے ایک عام آدمی تو یہی سوچے گا کہ مستقبل کس نے دیکھا ہے ہم انسان تو صرف حال میں جیتے ہیں ہمارا حال یہ دنیا ہے اور دنیا میں تو بہرحال ان سولی پانے والوں کا نقصان ہو چکا ہے نا اس کا ازالہ تو ممکن نہیں اثر مسکرایا وہ نائمہ کا مسئلہ سمجھ چکا تھا یہ ہر انسان کا مسئلہ تھا اس لیے اس نے تفصیل سے جواب دینے کا فیصلہ کیا تم انسانوں کے لیے یہ دنیا بہت اہم ہے مگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے تم نے خود اس سفر میں دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد دوسری نسل اس دنیا کو آباد کرتی ہے اور جب نئی نسل آتی ہے تو پچھلی نسلوں کا نام و نشان بھی نہیں رہتا خود کو زمین کا بادشاہ سمجھنے والے چند برسوں اور صدیوں میں بے نام و نشان ہو جاتے ہیں سو اس دنیا کا نفع و نقصان اللہ کے نزدیک بالکل بے حیثیت ہے دنیا کی بے وقتی کی یہ باتیں کیا انسان کو بے عمل نہیں کر دیتی نعمہ نے وہ اعتراض اٹھا دیا جو آخرت کے ذکر پر دنیا پرست لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ لو تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا اثر نے نہما کو سمجھاتے ہوئے کہا دراصل دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بھول جانے والے لوگوں کے پس منظر میں دنیا کی بے وقتی واضح کی جاتی ہے وگرنہ یہ دنیا اسباب کے جس اصول پر بنائی گئی ہے اس کی رعایت کرنا تو لازمی فریضہ ہے یہاں جو بے عمل ہوگا وہ فوراً نقصان اٹھائے گا رہا آخرت کا تصور تو وہ بے عملی کے بجائے انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر با عمل بناتا ہے وہ کیسے اچھا یہی بتاؤ ایک طالب علم سب سے بڑھ کر زمانہ طالب علمی میں کب فعال ہوتا ہے نائمہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر مسکرا کر بولی امتحان کے زمانے میں بس یہی بات ہے آخرت کا تصور دنیا سے بے عمل نہیں کرتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لیے کوئی مومن تو یہاں بے عمل ہو ہی نہیں سکتا پھر دین یہ بتاتا ہے کہ یہاں امتحان اس بات کا نہیں کہ دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاؤ بلکہ امتحان اس بات کا ہے کہ دنیا کے سارے معمولات اختیار کرو مگر اس میں ظلم و زیادتی پر مبنی کوئی رویہ اور سرکشی و معصیت کی کوئی روش اختیار نہ کرو چنانچہ ایک مومن دنیا تو تعمیر کرتا ہی ہے مگر اس کے ساتھ وہ جنت کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی جس کی نعمتیں ابدی ہوں گی انسان نہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے نہ کوئی انہیں نکالے گا مگر لوگوں کے لیے جنت بس الفاظ کا نام ہے ان کے لیے اہم صرف دنیا کی زندگی اور اس کا نفع و نقصان ہے نائمہ نے اپنا اصل سوال پھر دوہرا دیا ہاں ایسا ہی ہے مگر یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ حالت امتحان میں ہے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں مستور ہے مگر ہر طرف انہوں نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں ایک طرف فطرت انسانی میں وجود باری تعالیٰ اور خیر و شر کا شعور ہے دوسری طرف کائنات میں ربوبیت اور قدرت الہی کی ان گنت نشانیاں ہیں پیغمبروں کی رہنمائی ہے مگر اس کے ساتھ طرح طرح کے فرون بھی تو ہیں یہ کہتے ہوئے نائمہ کی نگاہ سولی پر لٹکی لاشوں کی طرف تھی ہاں حق سے روکنے والے فرعون بھی ہیں اس کے ساتھ یہاں دائیات شر بھی ہیں نفس کے تقاضے ہیں انانیت ہے مفاد و تعصبات ہیں شیطانی طاقتیں اور ان کی ترغیبات ہیں مگر یہی وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں اگر کوئی عبور کر لے تو وہ ختم نہ ہونے والی دنیا میں ابدی عیش میں بسا دیا جائے گا جبکہ غافل سرکش اور ظالم ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے تاہم اتنی بڑی سزا و جزا کے لیے ضروری ہے کہ امتحان بھی مکمل ہو یہ مکمل امتحان ہو نہیں سکتا اگر انسانوں کو مکمل آزادی نہ دی جائے چنانچہ اسی کے نتیجے میں فرعون وجود میں آتے ہیں اور اسی کی بنا پر ان اہل ایمان کو اس طرح سولی پر لٹکنا پڑتا ہے مگر پھر بھی یہ آزمائش بہت سخت ہے نائمہ نے سولی پر لٹکی ہوئی اہل حق کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح مگر نظر نہیں آتے ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے جنت جہنم فرشتے غیب میں ہیں ایسے میں بن دیکھے ماننے کی آزمائش بہت بڑی ہے سزا و جزا بھی بہت سخت ہے اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایسی آزمائش میں کبھی نہ کودتی نائمہ یہ ہے تمہاری غلط فہمی ہے اثر نے مسکرا کر کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور کسی انسان کو زبردستی اس آزمائش میں نہیں اتارا ہر شخص کو اس کی مرضی کے ساتھ اور اس سے پوچھ کر اس امتحان میں بھیجا گیا ہے یہ کب ہوا تھا نائما تفصیل جاننا چاہتی تھی اثر نے آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے جواب دینا شروع کیا یہ میری پیدائش سے بھی پہلے ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کر کے ان کے سامنے اپنا پورا تخلیقی منصوبہ رکھا تھا جنت جہنم سزا جزا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے حالات کیسے ہوں گے ہر چیز واضح کرتی تھی تم انسانوں نے ان ساری شرائط کو قبول کر لیا مگر کیوں جنت نائمہ جنت اثر نے ایک لفظ میں جواب دیا اور پھر خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے بولا جنت بہت حسین جگہ ہے نائمہ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیسا مقام ہے انسانوں کو اس آزمائش میں اترنے سے قبل جنت کی تمثیل دکھا دی گئی تھی اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انسانوں کی اکثریت اس آزمائش میں نہیں اترتی پھر اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا تمہیں یاد ہوگا جادوگروں نے فرون سے کس طرح انعام طلب کیا تھا تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ رقاصاؤں کے رقص اور ان کے حسن نے کس طرح لوگوں کو محصور کر دیا تھا دنیا کی یہ نعمتیں آخرت میں ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا کر دی جائیں گی یہی معاملہ آخرت کی سزا کا ہے اس دنیا میں تو ایک دفعہ سولی دی جا سکتی ہے مگر آخرت میں تو ہر طرف سے عذاب آئے گا اور انسان کبھی نہیں مرے گا بلکہ ان عذابوں کو جھیلنے کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسان کو جنت و جہنم کی ساری لذت اور عذاب دکھا دیے تھے اس لیے اس وقت ہر شخص یکسو تھا کہ اسے جنت میں جانا اور جہنم سے بھاگنا ہے مگر یہ جو واقعہ ہے یہ تو کسی انسان کو یاد نہیں یاد ہوتا تو امتحان ختم ہو جاتا لیکن سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ انسان فطری طور پر سب کچھ جانتا ہے وہ آج بھی اپنی جنت اس دنیا میں تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ ختم نہ ہونے والی زندگی مان نہ پڑنے والی لذت ہمیشہ رہنے والی جوانی کی تلاش میں رہتا ہے وہ آنے والی کل کا تصور رکھتا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے وہ پہلے انویسٹمنٹ اور پھر بدلے کا قانون جانتا ہے وہ فائدے کے لیے خطرہ مول لینے کے اصول کو سمجھتا ہے نو رسک نو گین نائمہ زیر لب بٹ پڑائی اثر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی جو سودا اس دن انسانوں نے اپنے رب سے کیا تھا آج بھی یہ سودا انسان صبح و شام کرتے ہیں سارے کاروبار حیات اسی اصول پر چل رہے ہیں بس ہوتا یہ ہے کہ یہ سودا کرنے کے بعد انسان سنجیدہ رہتے ہیں نفع و نقصان کے معاملے کو حقیقی سمجھ کر درست رویہ اختیار کرتے ہیں جبکہ آخرت کا معاملہ چونکہ حصی نہیں بلکہ عقلی ہے اس لیے وہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں تم سچ کہتے ہو اصل انسان کا اصلی شرف یہ ہے کہ وہ عقل کی آنکھوں سے نظر نہ آنے والے غیبی حقائق کو پہچانے صرف محسوسات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تو جانوروں کا رویہ ہے انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ایک اور چیز بھی ہے اثر نے آزمائش کی اصل سنگینی کو واضح کرتے ہوئے کہا انسان اس مادی دنیا میں بھی بہرحال عقلی اصول پر معاملات کرتے ہیں کیونکہ مادی نفع و ضرر انہیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی سزا و جزا فوری طور پر نہیں ہوتی انسان جو مادی نفع و نقصان پر جیتے ہیں سزا و جزا نہ ہوتی دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا ہی میں ان قوموں کی سزا و جزا قائم کر کے اللہ تعالیٰ اپنی موجودگی کا آخری ثبوت دے دیتے ہیں اس سزا و جزا کو دیکھ کر بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے جنت کی ابدی بادشاہی سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے قید خانے میں پھینک دیا جائے یہ کہہ کر اثر کھڑا ہوا اور نائما سے بولا آؤ اب میں تمہیں اس سزا و جزا کا ایک اور منظر دکھاؤں نائما اور اثر سمندر کے کنارے کھڑے تھے وہ واضح طور پر دیکھ سکتے تھے کہ سیدنا موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ان کی قیادت میں سمندر کی سمت بڑی آ رہی ہے نائما نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے آ رہی ہے یہ کوئی فوج نہ تھی بلکہ مہاجرین کا ایک قافلہ تھا جس میں عورتیں بوڑھے بچے بما ساز و سامان شامل تھے اثر نائمہ کو حضرت موسا علیہ السلام کی دعوت اور پھر ان کی ہجرت کی تفصیلات بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو فرون کے پاس دوہرے مشن پر بھیجا تھا ایک یہ کہ وہ فرون اور اس کے حواریوں کو توحید کی دعوت دے دوسرے یہ کہ وہ فرون سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ وہ ان کو فلسطین میں لے جا کر آباد کرے ایک منٹ ایک منٹ تمہاری اس بات سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کی بے ست پچھلے رسولوں کی طرح ساری مصری قوم کی طرف نہیں تھی بلکہ صرف فرون اور اس کے ہواریوں کی طرف تھی تم نے بالکل ٹھیک سمجھا قرآن نے دیگر رسولوں کے برعکس حضرت موسا علیہ السلام کے معاملے کو آل فرعون یعنی فرعون کے درباریوں اور حمایتیوں کے حوالے سے بیان کیا ہے پوری مصری قوم کے حوالے سے نہیں اس لیے تم ابھی دیکھ لو گی کہ عذاب کی زد میں صرف فرعون اس کی فوج اس کے درباری اور ہواری آئیں گے مصری قوم اپنی جگہ باقی رہے گی نائمہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اس نے دوسرا سوال اٹھایا دوسری چیز جو تمہاری بات سے نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کا شروع دن سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں رہیں تو فرون اور اس کے درباری بار بار یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ لوگ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ سیاست ہے نائما دراصل بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کے حکمران طبقے میں شامل تھے بعد کے زمانے میں مقامی قبطیوں نے اقتدار پر قبضہ تو کر لیا مگر بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی گرچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ پوری طرح ان کے زیر دست تھے مگر ان میں یہی خوف تھا کہ کہیں بنی اسرائیل کوئی بغاوت نہ کر دیں اور مصر کی حکومت پر قبضہ نہ کر لیں فرعون اسی خوف کی نفسیات کو استعمال کر کے مصریوں کو حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف کر رہا تھا نوما نے ایک اور سوال کیا مگر فرعون تو جانتا تھا کہ حضرت موسا بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہیں اس نے انہیں جانے کی اجازت کیوں نہ دی تاکہ اس خوف سے مصریوں کی جان چھٹ جاتی وہ ایسا کرتا تو پھر مصریوں کو مفت کے اتنے غلام کہاں سے میسر آتے زمانہ قدیم میں قوموں کی پوری معیشت غلامی پر استوار ہوتی تھی آج تو تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی لیکن حضرت علیہ السلام ان کو کیوں فلسطین لے جانا چاہتے تھے نائما کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے دراصل مصر میں رہ کر ان میں مصر کی مشرکانہ تہذیب کے سارے رنگ ڈھنگ آ چکے تھے ایک طرف صدیوں کی اخلاقی پستی اور دوسری طرف مشرکانہ تہذیب کا اثر اس دو طرفہ کنڈیشننگ سے نجات دلانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جاتا اور ایک نئے علاقے میں نئے نظم کے تحت رکھ کر ان کی تربیت کی جاتی تو کیا یہ تربیت مصر میں نہیں ہو سکتی تھی نہیں اس لیے کہ تم دور فتنہ میں کھڑی ہو مطلب مطلب یہ کہ بنی اسرائیل اگر اعلانیہ ایک رب کی عبادت کرتے تو ان پر زبردست ظلم کیا جاتا اس لیے ان کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم تھا تم صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے کر سکتی ہو کہ فرون نے کتنی آسانی سے ان کے بچوں کے قتل کا حکم دے دیا مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نکیل ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کیا کیوں نہیں کیا فرعون اور مصریوں پر وقفے وقفے سے عذاب بھیجے گئے کیسے عذاب ان پر قحط مسلط ہوئے طوفان آئے بعد و بارہ سے ان کی فصلیں خراب ہوئیں کبھی جوؤں کی اور کبھی مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ ان کی زندگی عذاب ہو گئی ٹڈی دل کا حملہ ہوا پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کنو اور پینے کے پانی کا ہر ذخیرہ خون میں بدل گیا تو کیا کسی عذاب کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی فرعون بہت دھوکے باز تھا وہ ہر دفعہ حضرت موسا سے کہتا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹال دے تو وہ بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دے گا مگر عذاب ختم ہونے پر ہر دفعہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا یہ تو بے وقوف بنانے والی بات ہوئی انہوں نے بے وقوف نہیں بنایا بلکہ خود بنے ہیں اللہ کا یہ قانون ہے کہ انسان کی ہدایت انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ ہر طرح سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں جو لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پر قبول حق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور راہ حق پر استقامت سے چلنے کا حوصلہ بھی دیا جاتا ہے مگر جو لوگ ہدایت کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں ان پر امہال کا قانون جاری ہو جاتا ہے امہال کا قانون نائما نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا مطلب یہ کہ ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے اس ڈھیل کا مطلب نجات نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچ گیا ان کا کوئی مجرم کبھی ان سے نہیں بھاگ سکتا صرف ہوتا یہ ہے کہ ہر انکار اور دھوکہ دہی کے بعد قبول ہدایت کے امکانات تاریخ تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک فیصلہ کن عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور ہلاکت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے جیسا کہ اب فرون پر کھلنے والے ہیں سو انہوں نے بے وقوف نہیں بنایا بلکہ خود بے وقوف بنے ہیں یہ کہتے ہوئے ہوئے اثر نے دور سے آتے کے لشکر کی طرف اشارہ کیا اس کی توجہ دلانے پر نائما نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر آ کر بنی اسرائیل رک چکے ہیں ان کے آگے سمندر اور پیچھے فرون کا لشکر تھا اثر نے نائمہ کو صورتحال سمجھاتے ہوئے کہا کل رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جاؤ یہ لوگ مصر کے مقام جشن میں مصریوں سے الگ آباد تھے ان کی منزل فلسطین تھی مگر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا قریبی راستہ اختیار کرنے کے بجائے انہیں اس راستے کی طرف آنے کا حکم دیا جہاں بیچ میں سمندر کی ایک پٹی پڑتی تھی ایسا کیوں کیا گیا نے دریافت کیا تاکہ یہ لوگ فرعون اور اس لشکر کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اثر نے جواب دیا اور پھر بنی اسرائیل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بولا اس وقت ان کے پاس کشتیاں تو ہیں نہیں کہ ان پر بیٹھ کر سمندر کو عبور کر لیں اس لیے اب یہ خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فرعون کے لشکر کے ہاتھوں مارے جائیں گے مگر اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے نائما نے دیکھا کہ موسا آگے بڑھے اور پانی پر اپنا مارا نائما نے بلندی سے صاف دیکھا کہ سمندر پھٹنا شروع ہوا اور بیچ میں خشکی نمودار ہو گئی دوسرے کنارے تک ایک خشک راستہ بن گیا جس کے دونوں کناروں پر سمندر پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا نائمہ کو یقین ہی نہیں آیا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑوں کے بیچ کوئی راستہ ہو بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ حضرت موسا علیہ السلام کی سرکردگی میں اس راستے سے گزرنے لگے دوسری طرف فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا تاہم جب تک وہ لوگ کنارے تک آئے تو بنی اسرائیل یہاں سے جا چکے تھے فرعون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے پیچھے اس راستے میں اتر گیا اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے آخری حصے نے ابھی راستہ عبور نہیں کیا ہے چنانچہ اب صورتحال یہ تھی کہ سمندری راستے میں ایک طرف بنی اسرائیل تھے جو دوسرے کنارے سے باہر پر نکل رہے تھے اور دوسری طرف فرعون کے لشکری تیزی سے اس راستے میں داخل ہو رہے تھے رفتہ رفتہ فرعون کا پورا لشکر سمندری راستے میں داخل ہو گیا اس کے لشکر کا اگلا حصہ اب بنی اسرائیل کے قریب پہنچ رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ فرعون کے سپاہی ان تک جا پہنچتے وہ سب کے سب سمندری راستے سے باہر آ چکے تھے اس کے ساتھ ہی سمندری پانی ایک طوفانی ریلے کی شکل میں فرعون کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور پورا لشکر تیز لہروں کی زد میں آ گیا اصل نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر ایک طرف اشارہ کیا یہاں فرعون ڈوب رہا تھا نائمہ نے واضح طور پر اس کی آواز سنی میں بنی اسرائیل کے اس رب پر ایمان لے آیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اب میں اسی کا فرما پردار ہوں اثر زیر لپڑ بڑایا اب ایمان لایا ہے تو اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تو بڑا مفسد تھا نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا یہ میں نے نہیں کہا یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ زمانے کی یہ گواہی کل عالم تک پہنچے گی کہ یہ لوگ خسارے میں پڑ کر رہے سوائے ان کے جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے